میں جہاد کرتے رہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل جسے چاہیں دیں اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے اور زبردست علم والے ہیں مسلمانوں بے شک تمہارے دوست خود اللہ ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ خوشو و خدوع کرنے والے ہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے دین سے مرتد ہونے والا یعنی دین سے پھر جانے والا اپنا ہی نقصان کرتا ہے اللہ رب العزت جو قادر و غالب ہیں خبر دیتے ہیں کہ اگر کوئی اس پاک دین یعنی دین اسلام سے مرتد ہو جائے تو وہ اسلام کی قوت گھٹا نہیں دے گا اللہ تعالیٰ ایسوں کے بدلے ان لوگوں کو اس سچے دین کی خدمت پر معمور کریں گے جو ان سے ہر حیثیت میں اچھے ہوں گے جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا وہ ان تولو اور آیت میں ان یش کم الناس و طبی اخرین اور جگہ فرمایا و ٹبی خلقن جدید مطلب ان سب آیتوں کا وہی ہے جو بیان ہوا ارتداد کہتے ہیں حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف پھر جانے کو محمد بن کعب قوروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت سرداران قریش کے بارے میں اتری ہے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں خلافت صدیقی میں جو لوگ اسلام سے پھر گئے تھے یعنی مرتد ہو گئے تھے ان کا حکم اس آیت میں ہے جس قوم کو ان کے بدلے لانے کا وعدہ ہو رہا ہے اہل قادسیہ ہیں یا قوم صبا ہے یا اہل یمن ہیں جو کندہ اور سکون قبیلوں کے ہے ایک بہت ہی غریب مرفوع حدیث میں بھی یہ پچھلی بات بیان ہوئی ہے مصدرک حاکم نیز ابن شیبہ وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ نے ابو موسلا اشعری رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ ان کی قوم ہے ان کامل ایمان والوں کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ یہ اپنے دوستوں یعنی مسلمانوں کے سامنے تو بچ جانے والے ہوتے ہیں اور کفار کے مقابلے میں تن جانے والے ان پر بھاری پڑنے والے اور ان پر تیز ہونے والے ہوتے ہیں جیسے فرمایا اشد اوبئی نہم یعنی یہ کفار پر تو بہت ہی سخت اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم دل ہوتے ہیں رسول اللہ کی صفتوں میں ہے کہ آپ ضحوک تھے اور قتال تھے یعنی دوستوں کے سامنے ہسمکھ خندارو اور دشمنان دین کے مقابلے میں سخت اور جنگجو سچے مسلمان راہ رب کے جہاد سے منہ نہیں مڑتے نہ پیٹ دکھاتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہ بزدلی نہ آرام طلبی کرتے ہیں نہ کسی کی مروت میں آتے ہیں نہ کسی کی ملامت کا خوف کرتے ہیں وہ برابر اطاعت الہی میں اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے میں بھلائی کا حکم کرنے میں اور برائیوں سے روکنے میں مشغول رہتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سات باتوں کا حکم دیا ہے مسکینوں سے محبت رکھنے اور ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کا اور دنیاوی امور میں اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھنے کا اور اپنے سے بڑے کو نہ دیکھنے کا اور سلا رحمی کرتے رہنے کا گو دوسرے نہ کرتے ہوں اور کسی سے کچھ بھی نہ مانگنے کا اور حق بات بیان کرنے کا گو وہ سب کو کڑوی لگے اور دین کے معاملات میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنے کا اور بکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا کیونکہ یہ کلمہ عرش الہی کے نیچے کا خزانہ ہے یہ روایت مستد احمد کی ہے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے قیامت کے دن ایک سوال یہ بھی کریں گے کہ تو نے خلاف شریعت امر دیکھ کر اس سے روکا کیوں نہیں پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اسے جواب سمجھائیں گے اور یہ کہے گا پروردگار میں نے آپ پر بھروسہ کیا اور لوگوں سے ڈرا پھر آگے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے دیں یعنی کمال ایمان کی یہ صفتیں خاص اللہ کا عطیہ ہیں اللہ ہی کی طرف سے ان کی توفیق ہوتی ہے اللہ کا فضل بہت وسیع کشادہ ہے اور وہ اللہ کامل علم والے ہیں خوب جانتے ہیں کہ اس بہت بڑی نعمت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ تمہارے دوست کو فار نہیں بلکہ حقیقتاً تمہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول اور ایمان والوں سے دوستیاں رکھنی چاہیے مومن بھی وہ جن میں یہ صفتیں ہوں کہ وہ نماز کے پورے پابند ہوں جو اسلام کا اعلیٰ اور بہترین رکن ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ضعیف مسکین بندوں کا حق ہے آخری جملہ جو ہے اس کی نسبت بعض لوگوں کو وہم سا ہو گیا کہ یہ سے حال واقع ہے یعنی رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اگر اسے مان لیا جائے تو یہ نمایاں طور پر ثابت ہو جائے گا کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینا افضل ہے حالانکہ کوئی عالم اس کا قائل نہیں ان وہمیوں نے یہاں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نماز کے رکوع میں تھے کہ ایک سائل آ گیا تو آپ نے اپنی انگوٹھی اتار کر اسے دے دی والذین آمنو سے مراد بقول عطبہ رحمہ اللہ جملہ مسلمان اور علی رضی اللہ عنہ ہے اس پر یہ آیت اتری ہے ایک مرفوع حدیث میں بھی انگوٹھی کا قصہ ہے اور بعض دیگر مفسرین نے بھی یہ تفسیر کی ہے لیکن سند ایک کی بھی صحیح نہیں رجال ایک کے بھی فقور ثابت نہیں پس یہ واقعہ بالکل غیر ثابت ہے اور غیر صحیح ہے ٹھیک وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ سب آیتیں عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جبکہ انہوں نے کھلے لفظوں میں یہود کی دوستی توڑی اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اور ایماندار لوگوں کی دوستی پر راضی ہو گئے اسی لیے ان تمام آیتوں کے آخر میں فرمان ہوا جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول اور مؤمنوں سے دوستی رکھے وہ اللہ کے لشکر میں داخل ہے اور یہی اللہ کا لشکر غالب ہے جیسے فرمان باری تعالی ہے کتب اللہ اگلی بن و رسولی الاآخر اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ چکی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو اے نبی آپ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھنے والا کبھی نہ پائیں گے گو وہ باپ بیٹے بھائی اور کنبے قبیلے کے لوگ ہوں یہی ہے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے اور اپنی روح یعنی رحمت سے ان کی تائید کی ہے انہیں اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے رب تعالیٰ ان سے راضی ہے یہ اللہ سے خوش ہیں یہی اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کا لشکر فلاح پانے والا ہے بس جو بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنوں کی دوستیوں پر رضامند ہو جائے وہ دنیا میں منصور ہے یعنی اس کی مدد کی جائے گی اور آخرت میں فلاح پانے والا ہے اسی لیے اس آیت کو بھی اس جملے پر ختم کیا